اس میں ذرہ برابر بھی انحراف نہیں ہے تو ہمیں ایک حکم دیتا کہ سیدھے ہو جاؤ کون نافرمان ہوتا کہ میرے ساتھ یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا کیوں بلو حکم احسن یوکم کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری مان کے کون چلتا ہے اور اپنی مان کے کون چلتا ہے اللہ کو کون راضی کرتا ہے اور اپنے من کو اور نفس کو کون راضی کرتا ہے اس امتحان میں خلق الموت والحیات خلق الموت والحیات کہ ہم نے زندگی اور موت کا نظام چلایا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ہے جو ہماری مان کے چلتا ہے تو کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے میرے بھائی اور دوستو ہم یہاں آزاد نہیں ہیں اللہ فرماتا ہے انما خلقناکم ارے میرے بندو تمہیں کیا ہو گیا کہ کیسی زندگی گزار رہے ہو کہ جیسے تمہیں آزاد پیدا کیا گیا تمہیں خبر نہیں کیا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد کہ تمہاری زبان کا ہر بول میں لکھ رہا ہوں بلا ورسلنا لديهم يكتبون کہ میرے فرشتے تمہارا ہر بول لکھ رہے ہیں اور اللہ کی کھلی کتاب ہمیں بتا رہی ہے کہ تمہارا ہر بول لکھا جا رہا ہے يعلم خائنة الأعين اللہ فرماتا ہے يعلم خائنة الأعين کہ تمہاری آنکھ غلط دیکھتی ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے وما اور تمہارے اندر غلط جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ بھی لکھا جاتا ہے اللہ فرما رہا ہے وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں میں نے کوئی کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا لو اردنا ان نتخذ من لدنا کہ اگر مجھے کھیل کا کوئی تماشا بنانا ہوتا تو اپنے پاس بناتا تمہیں پیدا میں نے اس کے لیے تھوڑی کیا ہے اللہ فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا کیا مگر خالص اپنی عبادت کے لیے آج انسان اپنی زندگی کو لاہو لائب میں لگا رہا ہے آج انسان اپنی زندگی کو دنیا کمانے میں لگا رہا ہے آج انسان اپنی زندگی کو دنیا بنانے میں لگا رہا ہے حالانکہ یہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے ہے انسان جیسا بوئے گا کل قیامت کے دن ویسا ہی کاٹے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ اللہ نیامون الناس نیا من کے لوگ سوئے ہوئے ہیں ماتو کہ جب موت آئے گی تو آنکھ کھل جائے گی میرے بھائی اور دوستوں یہ دنیا ایک خواب ہے یہ دنیا ایک خواب ہے موت دونوں کو قبر کے گڑے میں پہنچا کر قبر کی مٹی دونوں کو برابر کر دیتی ہے قیامت کے دن بڑا ہولناک منظر ہوگا میرے بھائی دوستو مر کے اگر مر جاتے تو مزے ہو جاتے مر کے اگر مر جاتے تو مزے ہو جاتے مر کے مرنا نہیں ہے قیامت کے بارے میں اللہ عز و جل کا وعدہ یا ایوہ الناس ان وعد اللہ حق اے لوگوں خوب سن لو خوب سن لو کہ میرا وعدہ حق اور سچا ہے اور وہ کیا ہے کہ منہا خلقناکم اس مٹی سے بنایا وہ نعیدکم اور اسی میں دوبارہ پہنچا دوں گا وہ نخرجکم نخرم تارا تنخرا اور اسی سے تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا بلا ربی لتباس تین دفعہ قرآن میں اللہ نے قیامت کے وجود کی قسم کھائی ہے کہ تیرے رب کی قسم تمہیں اٹھایا جائے گا کہ تیرے رب کی قسم تمہیں اٹھایا جائے گا قل ای وربی انہو لحق کہ میرے رب کی قسم قیامت کا اٹھنا حق ہے اور موت حق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشہد انك وعدك حق والجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا وعدہ حق اور سچا ہے اور جنت حق ہے اور جہنم حق ہے اور موت حق ہے اور تو ہمیں مار کے دوبارہ زندہ کرے گا یہ حق ہے وہ ان کا تب منفی قبور اور تو ہر قبر میں جانے والے کو جانتا ہے ہندو لوگ جو ہے وہ جلا کے فضا میں بخیر دیتے ہیں اور ہم ہم مٹی میں دبا دیتے ہیں کوئی آگ سے راگ بنا دیتے ہیں لیکن اس کا جو علم ہے وہ کامل ہے مجموعہ یوم معلوم کہ تمہارے پہلے اور تمہارے بعد والے سب کے سب کو ایک دن جمع کروں گا ان نئے عمل فصلی کا نمی یہ جو متعین ہو چکا ان نئے امل فصلی میں تم سب کے لیے وہ دن متعین ہے میرے بھائی اور دوست اور بزرگوں چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو چاہے بادشاہ ہو چاہے فقیر ہو سب کو اللہ کی بارگاہ میں ایک دن کھڑا ہونا ہے دنیا میں آنا ایک حادثہ مر جانا اس سے بڑا حادثہ اور موت ایک بہت بڑا حادثہ ہے اینما الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اللہ کہتا ہے کہ تم کہاں تک بھاگو گے کہ تم کہاں تک بھاگو گے یقیناً تمہیں موت کا سامنا ہے کہ اتنا بڑا حادثہ کہ ایک شہی کھیلتی زندگی کہ ایک دم مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتی ہے اور پھر نہر و خاک ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے اور ہڈیاں منتشر ہو جاتی ہیں اور ایسے خوبصورت چہرے کہ جنہیں کیڑے کھا جاتے ہیں وہ آنکھیں ان پر کیڑے چل رہے ہوتے ہیں اور وہ جسم جو ہزاروں لاکھوں قیمتی کپڑوں سے سجایا جاتا تھا آج وہ کیڑوں کی غذا بن چکا ہوتا ہے اور وہ جسم ہاتھ لگانے سے میلا ہوتا تھا آج اس میں ایسی بدبو پھیل رہی ہے کہ اگر کہ اگر قبر میں تھوڑا سا سوراخ کر دیا جائے تو سارے قبرستان میں بدبو پھیل جائے میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں جس انسان کا انجام ایسا ہونے والا ہے اسے کچھ تو سوچنا چاہیے اسے اپنی زندگی کے بارے میں کچھ تو سوچنا چاہیے یہ دنیا یہی رہ جائے گی یہ مال یہی رہ جائیں گے یہ رشتے دار یہی رہ جائیں گے ساتھ جانے والی چیز کیا ہے وہ انسان کا عمل ہے کہ جیسا انسان نے عمل کیا ہوگا وہ سو فیصد اس کے ساتھ جائے گا اگر اچھا کیا ہوگا تو اچھا اس کے ساتھ جائے گا اور اگر برا کیا ہوگا تو برا اس کے ساتھ جائے گا اچھائی کا نتیجہ کبھی برا نہیں ہوتا اور برائی کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہوتا دودھ کا دودھ پانی کا پانی آنکھ بند ہونے پر سب سامنے آ جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی اور رشتے دار کی اور اعمال کی ایک مثال دی ہے سمجھ میں آ رہا ہے بھائی آپ لوگ الحمد للہ آپ نے فرمایا کہ ایک بھائی اور اس کے تین بھائی ایک آدمی کے تین بھائی ہوں تو جب وہ مرنے لگا تو اپنے پہلے بھائی کو بلایا اور کیا کہا کہ بھائی تمہیں خبر ہے کہ میرے اوپر کیا گزر رہی ہے میں مر رہا ہوں اس حال میں تم میری کیا مدد کرو گے وہ کہے گا کہ جب تو مر جائے گا تو میں پرایا ہو جاؤں گا دوسرے کو بلا کر کہتا ہے کہ بھائی تمہیں خبر ہے میرے اوپر کیا گزر رہی ہے اس حال میں تم میری کیا مدد کرو گے وہ کہے گا کہ جب تو بیمار ہوگا تو تیری بیمار داری کروں گا تیری دوا دارو کروں گا اور جب تو مر جائے گا تجھے نہلاؤں گا کفناؤں گا دفناؤں گا یہاں تک کہ تجھے قبر میں دفن کر کے واپس آ جاؤں گا ہاں، اور تیسرے کو بلا کر پوچھتا ہے کہ بھائی تمہیں خبر ہے میرے اوپر کیا گزر رہی ہے اس حال میں تم میری کیا مدد کرو گے وہ کہے گا کہ میں تیرا ساتھ دوں گا تیری قبر میں تیرے حشر میں تیرے پلسرات میں یہاں تک کہ تیرے وزن کو جب تیرا نام اعمال تولا جائے گا تو اس کے ترازو میں بیٹھوں گا اور اس کو وزنی کروں گا یہاں تک کہ تجھے جنت میں داخل کرا دوں گا آپ نے فرمایا بتاؤ ان تینوں بھائیوں میں سے کون سا بھائی کار ثابت ہوا جی صاحب نے عرض کیا کہ پہلے دو تو بیکاری ہی ثابت ہوئے ساتھ جانے والے جو ہے وہ تو تیسرا ہے آپ نے فرمایا کہ پہلا بھائی اس کا مال ہے پہلا بھائی اس کا مال ہے جو موت پر پرایا ہو گیا اور دوسرے بھائی اس کے رشتے دار ہیں جو قبر تک جا کر پرائے ہو گئے میرے بھائی اور دوست اور بزرگوں جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو ایک فرشتہ قبر کی مٹی کو اٹھا کر بجمے کے اوپر پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ تم نے اسے بھلا دیا یہ بھی تمہیں بھلا دے گا یہ بھی تمہیں بھلا دے گا تین دن کے بعد تین دن کے بعد سارے ماتم خوشیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں ہر کوئی بھول جاتا ہے کہ کوئی آیا تھا چلا بھی گیا آپ نے فرمایا کہ تیسرا بھائی وہ تمہارا عمل ہے جو تمہارے ساتھ جائے گا میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں آگے کی منزل بڑی کٹن ہے آگے کی جو منزل ہے وہ بڑی کٹن ہے مرنا ہے قبر میں جانا ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے کی ایک جواب دینا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے اپنے مرنے کی تیاری کرنے والا بنا دے عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے ایک قبر کو دیکھا فرمایا یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر ہے کس کی قبر ہے سام کی قبر ہے جب طوفان آیا تو سارے ختم ہو گئے تین بیٹوں سے نسل چلی کتنے تین بیٹوں سے نسل چلی سام حام اور یاف ہم سارے جتنے بھی ہیں ہم سارے سام کی اولاد میں ہیں اور سارے افریقی حام کی اولاد میں ہیں اور سارے یورپ والے جو ہیں وہ یاخ کی اولاد میں ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سام کی قبر ہے لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی آپ ذرا اس کو زندہ کریں آپ نے فرمایا قم اللہ قم اللہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا تو وہ زندہ ہو کر قبر سے کھڑے ہو گئے قبر سے باہر آئے بات چیت فرمائی کس نے عیسا علیہ السلام نے سام سے بات چیت فرمائی بات چیت فرما کر فرمایا کہ جاؤ واپس اپنی قبر میں چلا جاؤ واپس دوبارہ اپنی قبر میں چلا جا کہنے لگا کہ ایک شرط پر دوبارہ جاتا ہوں ایک شرط پر دوبارہ جاتا ہوں کہ مجھے دوبارہ موت کی تکلیف نہ ہو موت کی تکلیف آج بھی میری ہڈیوں میں موجود ہے میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں مرنا ہے قبر میں جانا ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے کیے کا جواب دینا ہے اس لیے ہمیں اپنی قبروں کی بھی تیاری کرنی ہے اللہ رب العزت ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے اپنی قبروں کی بھی تیاری کرنے والا بنا رہے قبر کی پکار قبر ہر دن پکارتی ہے اور اعلان کرتی ہے کیا اعلان کرتی ہے کہ میں ظلمت کا گھر ہوں میں تنہائی کا گھر ہوں میں کیڑوں کا گھر ہوں میں اندھیری کا گھر ہوں ارے کچھ تو کر کے آ جا ارے عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے جب قبر کا تذکرہ ہوتا تو اتنا روتے اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی کسی نے پوچھا کہ آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے تذکرے سے روتے ہیں آپ نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے جو اس میں کامیاب ہو گیا بعد کی منزلیں اس کے لیے آسان ہیں جو اس میں ناکام ہوا بعد کی منزلیں اس کے لیے بڑی کٹن ہیں میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں خبر ہر دن اعلان کرتی ہے اللہ ہم سب کو اپنی خبروں کی تیاری کرنے والا بنا ہے پاک میں آتا ہے کہ جب حافظ قرآن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو جو عمل والا ہوتا ہے یعنی جس کی زندگی قرآن کے مطابق گزری ہو جس نے اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق نماز کے مطابق ذکر و اذکار کے مطابق گزارا ہوگا جب وہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر میں جب ممکن نکیر آتے ہیں نا تو ایک دم قبر میں ایک خوبصورت نوجوان نمودار ہوتا ہے جو ممکن نکیر اور اس مردے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے تو مردہ بڑا حیران ہوتا ہے پوچھتا ہے کہ بھائی تم کون ہو وہ کہتا ہے مت میں تیرا قرآن ہوں جو تیرے سینے میں تھا اس لیے میرے بھائی اور دوست اور بزرگوں آج سے یہ پورا مجمع یہ اہم کرے کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے آپ لوگ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں نا جی جب بچہ اسکول جاتا ہے تو بستہ کہاں پہ لگا کر جاتا ہے پیٹ پہ لگا کے جاتا ہے نا تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جب وہ مرتا ہے تو اس کا دین اس نے جو علم حاصل کیا وہ یہی رہ جاتا ہے اور بچہ جب مکتب جاتا ہے قرآن شریف پڑھنے کے لیے تو قرآن شریف کہاں لگا کے جاتا ہے سینے میں لگا کے جاتا ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن شریف اس کے سینے میں محفوظ رہے گا جو قبر میں بھی ساتھ جائے گا تو ممکن نکیر آتے ہیں اس کے پاس اور اس سے سوال کرنے کے لیے اس سے کہتے ہیں کہ ہٹو ذرا ہمیں اس سے سوال جواب کرنے دو تمہیں کس نے بھیجا وہ کہتا ہے کہ جس نے تمہیں بھیجا ہے اسی نے مجھے بھیجا ہے میں وہ قرآن ہوں جسے کبھی رات کی تنہائی میں پڑھتا تھا کبھی دن کے اجالے میں پڑھتا تھا میں اس کی طرف سے جواب دوں گا میرے بھائی اور دوست اور بزرگوں قرآن بہت بڑی دولت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے حضرت امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العزت کی خواب میں ننانوے مرتبہ زیارت ہوئی کس نے ننانوے مرتبہ زیارت ہوئی ہر مرتبہ پوچھا کہ اللہ تیرے قرب کا کیا ذریعہ ہے کیا پوچھا اللہ تیرے قرب کا کیا ذریعہ ہے آواز آتی ہے احمد وہ میرا قرآن ہے احمد وہ میرا قرآن ہے اس لیے میرے بھائی اور دوست اور بزرگوں جہاں تک ہو سکے اس کو خوب پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھیں اللہ رب العزت ہم سب کی زندگیوں کو قرآن کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن سے ہمارے گھروں کو مزین فرماوے اور قرآن کو ہمارے دلوں سے روشن فرمائے قرآن بہت بڑی دولت ہے اس لیے میرے بھائی اور دوست اور بزرگوں اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایک مختصر سا وقت دے کر دنیا میں بھیجا ہے یہ دنیا ہم قریب ختم ہو جائے گی سانس آ رہا ہے ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں جس دن آنکھ بند ہو جائے گی ہاتھ پیر کام کرنے چھوڑ دیں گے ایک سبحان اللہ کہنا بھی چاہے گا تو نہیں کہہ پائے گا میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں یہ تمام فضیلت اس امت کو اس لیے ہے کہ امت جو ہے نبی کی نائب ہے کس کی نائب ہے نبی کی نائب ہے نبی والا کام اس امت کے ذمے ہے اچھا بعض نبیوں نے اللہ سے اس امت کو مانگا اللہ امن والوں نے فرمایا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام وسلام نے فرمایا کہ اللہ اگر آپ نبی نہیں بناتے تو اس امت کا ایک ادنا سا امت ہی بنا لے تو ہم نے اور آپ نے جیسا کہ سنا ہے کہ حضرت ایسا آنا نبی علیہ السلاۃ والسلام قیامت سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائیں گے لیکن وہ تابع ہوں گے شریعت محمدی کے کس کے تابع ہوں گے شریعت محمدی کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر مانگے اس امت میں پیدا فرمایا اور یہ اس کا ضابطہ اور قانون ہے کہ جو نعمت کی شکر گزاری کرتا ہے شکر گزاری کرنے پر اس کی نعمت کو بڑھا دیتے ہیں اور جو نعمت کی ناشکری کرتا ہے ناشکری کرنے پر اس کی نعمت کو چھین لیتے ہیں اس لیے میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں ہماری فکریں ہمارا ہر عمل نبی والی فکروں کی طرح ہو جائے کہ جس طرح نبی کی فکر ہمیشہ امت کے لیے تھی کہ جب آپ کا آخری وقت تھا اس وقت آپ نے فرمایا کہ مجھ کو میری امت دکھا دو راوی کہتے ہیں کہ جب پردہ اٹھایا گیا تو میں نے آقا کی آنکھوں میں وہ چمک دیکھی وہ چمک دیکھی کہ میرا جی چاہا سب سے نکل کر آقا کے قدموں میں چلا جاؤں گا میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں حضور پاک علیہ وسلام قیامت کے دن جب قبر سے اٹھائے جائیں گے تو حضرت عائشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نہیں پوچھیں گے بلکہ کیا پوچھیں گے اے جبرائیل اے جبرائیل میری امت کا کیا حال ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میں آپ کو کس جگہ تلاش کروں آپ نے فرمایا پل سرات پر یا حوض پر اپنی پیاسی امت کو پانی پلاتا ہوا ہوں گا میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں جو نبی نہ دنیا میں ہم کو بھولا اور نہ آخرت میں ہم کو بھولا نہ پل سرات پر ہم کو بھولا نہ حوض پر ہم کو بھولا ہم اس کی لائی ہوئی محنت کو کیسے بھول جائیں اس نبی نے اس امت کے خاطر کیسی کیسی قربانیاں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر چوٹ آئی گھٹنے مبارک پر چوٹ آئی دندان مبارک شہید ہوئے کس کے خاطر صرف اس امت کے خاطر آج امت نے ان کے احسانات کا کیا جواب دیا کہ سنتوں کا شوق ہمارے اندر نہیں ہے سنتوں کے جنازے ہمارے گھروں سے نکل رہے ہیں دین پر چلنا ہمیں پسند نہیں میرے بھائی اور بزرگوں وہاں پر کچھ کام نہیں آئے گا نبی کے بیٹے کو بھی بخشا نہیں جائے گا ابراہیم علیہ السلام کے باپ آگر یہاں تک کہ حضور پاک علیہ السلط والسلام کے چچا ابو طالب کو بھی اللہ رب العزت جہنم میں ڈال دے گا آپ فرما رہے ہیں کہ اے صفیہ تو میری پھوپھی سمجھ کر میرے بھروسے پر نہ رہنا اے عباس تم میرے چچا سمجھ کر میرے بھروسے پر نہ رہنا اے فاطمہ تو میری بیٹی سمجھ کر میرے بھروسے پر نہ رہنا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا اور جب انہیں قبر میں اتارا جانے لگا تو کسی صحابی نے کہا کہ ذرا سمجھ کر معاملہ کرنا تیری پیٹ پر نبی کی لاڈلی بیٹی ہے ذرا سنبھل کر معاملہ کرنا تیری پیٹ پر نبی کی لاڈلی بیٹی ہے تو خبر سے آواز آئی یہاں پر کوئی کسی کا کچھ نہیں یہاں پر تو اپنی اپنی کرنی ہے اور اپنی اپنی بھرنی ہے میرے بھائی اور دوست اور بزرگوں اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو بہت قیمتی موقع مرحمت فرمایا ہے آج جو کر لے گا وہ پائے گا جو نہیں کرے گا تو پچھتاوے گا اور پھر پچھتانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا خلیفہ ہارون نشید کے بارے میں آتا ہے خلیفہ ہارون نشید ایک مرتبہ دریا کے کنارے شہر کے لیے نکلے تو دریا کے کنارے ریتا ہوتا ہے نا ریتا ہوتا ہے نا تو دیکھا کیا تو دریا کے کنارے شاہ بہلول جو ہے وہ ریتے سے مکان بنا رہے ہیں بہت سے بچے لوگ بناتے ہیں نا مکان جھوپڑی وغیرہ ہارون نشید نے پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو کہنے لگے کہ جنت میں محل بنا رہا ہوں کہ اچھا اس کی قیمت کہ اس کی قیمت ہے سو دیرم کتنی سو درہم ہارون رشید کہنے لگے کہ یہ تو معذور ہے اور یہ کہہ کے چلے گئے تو پیچھے ان کی بیوی آ رہی تھی کون ہارون نشید کی بیوی زبیدہ خاتون انہوں نے پوچھا ارے بہلول کیا کر رہے ہو کہنے لگے کہ جنت میں محل بنا رہا ہوں کہ اچھا اس کی قیمت کہ اس کی قیمت ہے سو دیرم انہوں نے سو درم دیے اور چلی گئی رات کو خواب میں ہارون رشید نے دیکھا کہ جنت میں ایک بہت خوبصورت محل ہے جنت میں ایک خوب بہت خوبصورت محل ہے جس کی ایک سونے کی اور ایک چاندی کی اور اس پہ ایک سنہرے حلفوں کی ایک, ایک سونے کی تختی لگی ہوئی ہے اور اس پر سمیر حرفوں سے لکھا ہوا ہے زبیدہ خاتون کیا لکھا ہوا ہے زبیدہ خاتون ہارون رشید کہنے لگے دل میں خیال آیا کہ تو میری بیوی ہے تو اندر جانے لگے تو فرشتوں نے روک دیا حضرت یہ جنت ہے یہاں بغیر اجازت اندر داخل نہیں ہو سکتے تو گھبرا کے ایک دم آنکھ کھلی تو پورے دن اس خواب کا تصور رہا اگلے دن پھر چہل قدمی کے لیے نکلے کون ارون رشید تو دیکھا کیا اسی جگہ پر شاہ بہنول جو ہیں وہ رہتے تھے مکان بنا رہے ہیں کہنے لگے کہ آج موقع اچھا ہے تو بہلول کے پاس گئے بہلول کیا کر رہے ہو کہنے لگے کہ جنت میں محل بنا رہا ہوں کہنے لگے اچھا اس کی قیمت کہ اس کی قیمت ہے آدھی سلطنت کیا کہا آدھی سلطنت ہارون رشید کہنے لگے کہ کل اس کی قیمت سو درم تھی اور آج اس کی قیمت آدھی سلطنت تو بہن کہنے لگے کہ کل جو ہے وہ بغیر دیکھے کا سودا تھا آج دیکھنے کے بعد کا سودا ہے اس لیے میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں آج آنکھ کھلی ہوئی ہے آج کر لے گا تو پاوے گا نہیں کرے گا تو پچھتاوے گا اور پھر پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جتنی ہماری زندگی غفلت میں گناہوں میں معافیت میں گزر گئی اللہ اس کو معاف فرماوے اور آگے جتنی باقی ہے اللہ اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرماوے بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو ستر سال سے کہہ رہا تھا یا سنم یا سنم یا سنم سنم کہتے ہیں بدھ کو بدھ کو کہتے ہیں تو ایک مرتبہ زبان سے نکلا یا سمد آواز آتی ہے یا یہ میرے بندے میں تو اس انتظار میں تھا کہ تو مجھے کب پکارے اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو میرے قریب آ کے تو دیکھ تو مجھے اپنا بنا کے تو دیکھ تو اپنا سب سے بڑا مسئلہ روزی روٹی کا سمجھتا ہے حالانکہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا الا مامند اللہ رزقها کہ میں تو میں تو سمندروں کی مچھلیوں کو بھی روزی دیتا ہوں آسمانوں میں اڑنے والے پرندوں کو بھی روزی دیتا ہوں پہاڑوں کی چٹانوں پہ رہنے والے کیڑوں مکوڑوں کو بھی روزی دیتا ہوں جنگلوں میں رہنے والے چیر پھاڑ کرنے والے درندوں کو بھی روزی دیتا ہوں تو تو میرا بندہ ہے اور میرا حبیب کا امت ہی ہے میں نے تو ساری دنیا تیرے لیے بنائی ہے یہ زمین تیرے لیے ہے وہ آسمان تیرے لیے ہے یہ اونچے اونچے پہاڑ تیرے لیے ہے یہ پھل پھول سبزیاں یہ سب تیرے لیے اے میرے بندے یہ سب میں نے تیرے لیے بنائی ہے پر اے میرے بندے میں نے تجھ کو اپنے لیے بنایا ہے میں نے تجھ کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو مجھے اپنی عبادت کے تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا میں تجھے سارے غموں سے نجات دے دوں گا میرے بھائیوں یہ تبلیغ کی جو چلت فرت ہے یہ تبلیغ کی جو چلت فرت ہے اس سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اسلام پورا کا پورا ہمارے اندر داخل ہو جائے ہمارے چلنے پھرنے میں ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں ہمارے کھانے پینے میں ہماری شادی بیاہ میں سب پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو جائے یہ نہ ہو کہ ہم مسجد میں ہیں تو مسلمان مسجد سے باہر آئے تو مسلمان نہیں معاملات میں آئے مسلمان نہیں معاشرت میں آئے مسلمان نہیں اخلاقیات میں آئے تو مسلمان نہیں حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے یا فی السلم کا اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ میرے بھائی اور دوست اور بزرگوں ہم اپنی نمازوں کا حال دیکھیں کہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے آج کل مسلمان سب سے زیادہ نماز کے اندر غفلت میں مرتا ہوا ہے پانچ وقت کی فرض نمازیں اور اس کے ساتھ چار وقت کی نفلیں ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو پانچ وقت باجماعت پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے پانچ وقت کی فرض نماز اور اس کے ساتھ چار وقت کی نفلیں تحجد اشراق چاش اوابین جہاں تک ہو سکے اس کا بھی خوب اہتمام کریں لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم نفل کو نفل سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں نفل کو نفل سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ نفلوں کا درجہ بھی اتنا اونچا ہے اتنا اونچا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت جبرائیل کو بنایا اور ان سے کہا کہ ہم نے تم کو وہی کے لیے مقرر کیا ہے کہ مقرر کیا ہے تو وہ سجدے میں گر گئے فرماتے ہیں کہ ستر ہزار برس تک سجدے میں پڑے رہے کتنے ارے کتنے ہوتے ہیں ستر ہزار برس ستر ہزار برس تک سجدے میں پڑے رہے سجدے سے سر اٹھایا اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ یا اللہ میرے سے بڑھ کے عمل کسی کا ہو سکتا ہے اللہ جل شان امن نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو دو رکعت نماز نفل پڑے گا تمہارے اس سجدے سے افضل ہوگا یہ کہ کا درجہ ہے نفل کا درجہ ہے فرضوں کا اور سنتوں کا درجہ تو پتہ نہیں کہاں ہوگا اللہ ہم سب کو نفلوں کا بھی اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمایا اور میرے بھائی اور دوست اور بزرگوں اس کے ساتھ تین تین تجزیحات کو بھی پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں ایک تصویر تیسرے کلمے کی ایک تصویر درو شریف کی اور ایک تصویر سفار کی فرماتے ہیں کہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمد للہ فرماتے ہیں کہ تیسرا کلمہ یہ میرے رب کا حق ہے اور درو شریف یہ حضور پاک علیہ السلاۃ والسلام کا حق ہے اور استغفار جو ہے یہ خود میرے نفس کے لیے ہے اور اس میں چار فائدے ہیں کتنے چار فائدے ہیں ارے سمجھ میں بھی آ رہا ہے ماشاء اللہ یہ چار فائدے بتاؤں یہ چھوڑ دوں نمبر ایک رسک میں برکت ہوتی ہے آج کل محنت کس کی ہو رہی جی نمبر دو اولاد میں برکت ہوتی ہے اور اولاد فرما بردار ہوتی ہے اگر کسی کی اولاد نافرمان ہو تو ماں باپ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں نمبر تین پریشانیاں دور ہوتی ہیں ابھی دو تین سال پہلے کیا آیا تھا کووڈ آ گیا تھا نا تو لوگ کتنے پریشان ہو گئے بھائی بھائی سے ملنے کو تیار نہیں نمبر چار پریشانیاں دور ہوتی ہیں نمبر تین پریشانیاں دور ہوتی ہیں نمبر چار والدین کی ناراضگی دور ہوتی ہے خواہ وہ قبر ہی میں کیوں نہ ہو استفار جو ہے وہ شیطان کو بگا دینے والا کوڑا ہے ہمارے دادا حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اس فتنہ فساد کے دور میں جو شخص اس فتنہ فساد کے زمانے میں ان تین تین تجزیہات کو پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھے گا وہ دنیا سے اس حال میں رخصت ہوگا کہ وہ اللہ کا ولی ہوگا ایک تصویر تیسرے کلمے کی سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا ولا حول قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک تصویر ہماری پوری ہو گئی جنت میں چار سو درخت لگ گئے کتنے اگر کوئی دنیا میں ایک درخت بھی لگائے اس کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ پھلے گا پھولے گا پھل دے گا کہ نہیں دے گا جنت میں کتنے درخت لگ گئے چار سو درخت لگ گئے کون سی زمین میں کون سی مٹی میں لگے ہیں فرماتے ہیں کہ جنت کی جو زمین ہے وہ چاندی کی ہے جنت کی جو زمین ہے وہ چاندی کی ہے اور اس کی مٹی مشک اور زعفران کی ہے اور اس کی ٹہنیاں موتیوں کی ہیں اور اس کے پتے زمرد اور زمرجد ایک قیمتی قسم کا پتھر ہوتا ہے اس کے ہیں اور اس کی جڑ جو ہے وہ سونے کی ہے اور اس کے بیچ میں سرخ رنگ کے سیب اور انار لٹکے ہوئے کیسے پیارے معلوم دیں گے ایک دیہاتی نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں پھل بھی ہوں گے کیا پوچھا کہ جنت میں پھل ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں پھل بھی ہوں گے پھر آپ نے پوچھا او دیہاتی بھائی تمہارے باپ نے کبھی اونٹ جیوا کیا تھا اس نے کہا جی کیا تھا پھر آپ نے پوچھا کہ تمہاری ماں نے اس اونٹ کی کھال کا ڈول بھی بنایا تھا ارے سمجھ میں آ رہا ہے نا تمہاری ماں نے اس اونٹ کی کھال کا ڈول بنایا تھا اس نے کہا جی بنایا تھا آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایک انگور اس کے برابر ہوگا جنت میں ایک انگور اس ڈول کے برابر ہوگا تو وہ دیہاتی خوش ہو گیا کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو وہ میرے پورے گھر والوں کو کافی ہو جائے گا <laughs> آپ نے فرمایا او دیہاتی بھائی نہیں تیرے پورے گھر والوں کو نہیں تیرے پورے خاندان والوں کو کافی ہو جائے گا اسی طرح ایک تصویر ہماری درو شریف کی ہو گئی اللہ علی ابراہیم ابراہیم حمید مجید دس رحمتیں مل گئیں دس حرکتیں نازل ہو گئیں دس گناہ معاف ہو گئے اور جنت میں دس درجات بلند ہو گئے ایک ایک اس پہ جب ہم تیسری تصویر پڑھیں گے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اپنے آنسو بہاتے ہوئے استغفار کی تو فرماتے ہیں کہ جب ہم استغفار کی پوری تصویر پڑھیں گے تو ہماری عرش کی چھت بھی تیار ہو جائے گی ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سات آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے اس میں ایک وہ بھی ہوگا جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا کرتا ہو اس لیے میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں ہمیں اپنی زندگی کو ایمانی زندگی بنانا ہے اللہ امن والو ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما رہے ہیں صبح اللہ صبح اللہ کا بس تقرر ہوگا ان شاء اللہ اثر کے بعد بھی مجلس ہوگی سب ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں